قربانی کی دعا جانور کو قبلہ رخ لٹا کر پہلے یہ دعا پڑھیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وعنا من المسلمین اللہم لک ومن میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بلا شبہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلم اور فرما بردار ہوں خدایا یہ تیرے ہی حضور پیش ہے اور تیرا ہی دیا ہوا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز چھری جانور کے گلے پر پھیر دیجئے اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد علیہ السلات والسلام خدایا تو اس قربانی کو ہماری جانب سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی دونوں پر درود و سلام ہو قربانی کا جانور اگرچہ کسی دوسرے سے ذبح کرانا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خود ہی ذبح کریں اور ذبح کرتے وقت ان جذبات و شعور کے ساتھ اپنے دل و دماغ پر طاری کریں جن کا اظہار آپ دعا کے الفاظ میں کرتے ہیں یعنی یہ کہ ہمارا سب کچھ خدا ہی کے لیے ہے اور اسی کی راہ میں یہ سب کچھ قربان ہونا چاہیے اس کا اشارہ پا کر آج ہم اس کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں کل اگر اس کا اشارہ ہوگا تو ہم انہی جذبات کے ساتھ اپنی جان عزیز بھی اس کی راہ میں قربان کر دیں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنی راہ میں خون بہانے کی توفیق دے کر شہادت کی سعادت نصیب فرمائی